اور اس شرط پر کہ جو شخص سرداری کے لائق ہوگا مثلا قریش میں سے ہو اور شرع پر قائم ہو اس کی سرداری قبول کر لیں گے اس سے جھگڑا نہ کریں گے اور یہ کہ ہم حق کو لے کر کھڑے ہوں گے یا حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں اور اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو